میرے کرم سرم گر بھکرم ہو کرم کر میرے مالا سرم کرم میرے مولا ہو کرم میرے مولا ہو کرم کیسے کیسے ہمیں دکھلائے ہیں منظر تو نے رکھ دیا اشک کے سینے میں سمندر تو نے لکھ دیا اس میں علی چاند کے رخ پر تو نے مولا بے زر کو بنایا ہے ابو زر تو نے کرم کرم کرم کرم کرم میرے مولا ہو کرم کرم کرم کرم کرم میرے مولا ہو کرم میرے مولا ہو کرم میرے مولا ہو کرم تیرے محکوم ہے سب چاند ستارہ سورج تو نے ایک شام میں مغرب سے ابھارا سورج تو نے چمکایا جو ایک دن میں دوبارہ سورج کے زمانے پہ پکارا سورج کرم ہو کرم کرم ہو کرم کرم میرے مولا ہو کرم گرم ہو کرم کرم ہو کرم کرم میرے مولا ہو کرم میرے مولا ہو کرم میرے مولا ہو کرم میرے مالا تو نے اللہ کو بندے سے ملایا مولا آسماں نے زمینوں کو بنایا مولا تو نے چوکھٹ پہ ستارے کو بلایا مولا ہاتھ جوڑے ہوئے میں بھی آیا مولا کرم کرم کرم کرم میرے مولا کرم کرم کرم کرم کرم میرے مولا کرم میرے مولا کرم کرم کرم میرے میرے مولا مولا ہو ہو چھوڑ کر آیا ہوں دنیا میرا آنا ہو قبول شاہ نقش قدم پر میرا سجدہ ہو قبول میرا نذرانہ شہن شاہ زمانہ ہو قبول میرے آنسو میرا گریا میرا پڑھنا ہو کرم کرم میرے مولا ہو کرم ہو کرم کرم ہو کرم کرم میرے مولا ہو کرم میرے مولا ہو کرم میرے مولا ہو کرم میرے مولا